يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے اتاری تھی اپنے ایمان میں قوت و ثبات پیدا کرو اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کر دے گا وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا یہاں خطاب عام مومنوں سے ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مزید قوت اور ثبات پیدا کریں اور ہر حال میں اس پر سختی سے کار بند رہیں آیت میں کتاب کا لفظ دو بار استعمال ہوا ہے پہلے سے مراد قرآن کریم اور دوسرے سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں قرآن کریم کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ قرآن تیئیس سال میں بتدریج نازل ہوا اور دوسری کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ وہ کتابیں ایک بار پوری اترا کرتی تھیں دونوں لفظوں کے لغوی معنی میں یہی فرق ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے فرشتے اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا اور کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار تو کفر ہے ہی فرشتوں کتابوں رسولوں اور یوم آخرت کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ ان پر ایمان لائے بغیر اور اس ایمان کے بموجب عمل کیے بغیر ایمان باللہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا